رسول الله سلم عليك يا سنمنی کبھی بما کی وس دل سے جائے خیر سے خیبا کی وحشت دل سے جائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے یا رسول اللہ دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے راہ خیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے میرے دن پھر جائیں یا رب شب وہ آئے خیر سے میرے دن پھر جائیں یا رب شب وہ آئے خیر سے دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے رات میں بنے ان کی لائے خیر سے قبر میں جب ان کی پلت جگم گائے خیر سے قبر میں جب ان کی پلت جگمگائے خیر سے قبر میں جب ان کی پلت جگمگائے خیر سے ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے خیر کے پالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے خیر کے پالب کہاں گے جائے خیر سے وہ خرا میں ناز فرما اے جو پائے خیر سے وہ خرا میں ناز فرما جو پائے خیر سے کیا بیاں ہو زندگی وہ دل جو پائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے میں مدینے کو چلوں ہم مدینے کو چلے وہ دن خیر سے انتظار ان سے کہے ہے بازبان چشم نم انتظار ان سے کہے ہے بازبان چشم نم کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے رنج و غم ہو بے نشان آئے بہار بے خزاں میرے دل میں باغ جانا کی ہوائے خیر سے میرے دل میں باغ جانا کی ہوائے خیر سے اس طرف بھی دو قدم جلوے خرام ناز کے اس طرف بھی دو قدم جلوے خرام ناز کے رہ گزر میں ہم بھی ہیں آنکھیں بچھائے خیر سے رہ گزر میں ہم بھی ہیں آنکھیں بچھائے خیر سے نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تاب نجدیوں کی چیر دستی یا الہی تاب یہ بلائے نجدیا یہ بلائے نجدیا فیبا سے جائے خیر سے یہ بلائے نجدیا پہ سے جائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھرائے آئے خیر سے جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت پے بالیے جھانک لو آنکھوں میں ان حسرت تے والی زائرے تو بازیا ہے بالائے خیر سے ظاہر پے بازی آئے پے بالائے خیر سے زندہ باد باغ پے با زندہ باد زندہ باد پاز دب تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے ہو مجھے سیر گلستان مدینہ یوں نصیب میں بہاروں میں ملوں خود کو گمائے خیر سے میں مدینے کو چلوں دن پھر آئے خیر سے راہ پیبا میں مجھے یوں موت آئے خیر گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر باغ پیبا میں جب اختر گنگنائے خیر سے باغ طیبہ میں جب اختر گنگنا اے خیر سے کب مدینے میں چلوں تو